عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعمو اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم انہی میں سے ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ترپن یہ حدیث صحیح ہے